رسول رسول اللہ اللہ یا کا نارا لگا وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جوت ہی سر بسر وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کر فیض و جوت ہی سر بسر ارے تجھ کو کھائے تب سفر تیرے دل میں کس سے بخار ہے کے نیزے کی مار ہے کہ اتو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا پار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے ہم تو یا رسول ہر کا نعرہ لگا جائیں گے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود گندے نکمے میں مہنگے ہو کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درو بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود ایسوں کو نعمت دودھ کے شربت پلاؤ ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود گرنے کو روک لو وہ لگے ہاتھ دو ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پنا اور تم کہو میں میرا تم پہ کروڑوں درود ہم تو یا رسول اللہ ہر سوڈل مکان دے جائے نار رسال ناری رسال ہر سوڈل لگا دے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے نظر روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہے مرقد میں بندوں کو کر میٹھی نیل سناتے یہ اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک چھپاتے یہ اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ سلم سلم کی دھارت پل سے پار چلاتے یہ یہ رب ہے موتی ہے پاس اس سے کھلاتے یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کے کے بلاتے یہ رضا کہ خوش ہو خوش رہے کیونکہ مشدہ مجھ کا سناتے یہ گئے ہم تو یار رسول اللہ کا نارا لگا تیز سر یا رسول اللہ کا نارا لگا گے حشر میں حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ جادہ کیا ہے ہر طرف دیدائیں حیرت جگہ تک کا کیا ہے مانگ من مانتی منہ مانگی مرادے دے لے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے پند کڑوی لگے پند کڑوی لگے نہ سے سے نہ ہوئے ہو زہر اسیاں میں ستمگر تجھے میٹھا کیا ہے ان کی امت نے بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کے تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے سے بڑھ کر تیری سمتور وسیلہ کیا ہے صدقہ پیارے کی حیا کا نالے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے زاہد ان کا میں گناگار وہ میرے شاپ ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے وقت تو اس کو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش پر یاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو کہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے ارے کیوں مسی کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے اور کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میری کیوں ہے بہتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اب دستے مدال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائی کرے معروض کہ آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا قہر کا ہے دفتر ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے پر یاد بندہ بے قد ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بنا ہو آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹ کا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری باہر کرم جوش میں آئے یوں منائی کو ارشاد یوں منائی کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم موری نے آباد کیا چاہتے ہو ارے ہم بھی دعا کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پروا کیا ہے لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا میرا حامی لوگ آیا تیرا تیرا حامی غم آ گئی جان تنے دے جان میں یہ آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سر پر اور فرمائے ہٹو اس میں تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے سا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے وہ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں معقوم ہے ہم آقا حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے وا چشمے دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے سجتے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار کہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے دل تیرے نغموں کے نثار بل بلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو میرے اتار آ جب وہاں فرمائیں گے آ میرے اتار آ آ میرے اتار آ جا آ جا میرے اتار آؤ جب وہاں فرمائیں گے وہ فرمائیں گے وہ فرمائیں گے انشاءاللہ ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیش